حضرت ابراہیم نخاعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسود اور حضرت مسروق رحمہ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مباشرت کرتے تھے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر لیا کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو حاصل تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1687